خالد بن عبداللہ واسطی نے سہیل بن اب صالح سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کے برابر کون سا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صحابہ نے دو یا تین بار سوال دہرایا آپ نے ہر مرتبہ فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تیسری بار فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس اس شخص ہے جو روزے دار ہو اللہ کے سامنے کی کی آیات ساتھ جاری کر رہا ہو وہ اس وقت تک نہ روزے میں وقفہ آنے دے نہ نماز میں یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا واپس آ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو انہتر